نمبر چھبیس تلبیہ حج کا شعار ہے عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا ان فقال قال یا محمد مر اصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فنحا من شاعر الحج حضرت زید بن خالد جوہانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلاۃ وسلام میرے پاس آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیجئے کہ وہ طلبیہ اونچی آواز میں کہیں کیونکہ طلبیہ حج کا شعار ہے